شوما وصبا إلى رسالكم إما كانتم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر الله إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم حاضرين تمام قسم کی تعداد و توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کے کائنات مالک کے عرض و سما کے لیے لالت و سجاوار جو ہمارے خالق مالک رازق اور سارے جہان کے پامنہار ہیں بعد ہوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے آپ کے نبی سید القونین محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مصنوعہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ حجرات سورہ نمبر انچاس کی آیت نمبر تیرہ ہے اور جو حدیث پڑھی گئی ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر پینتالیس چھیالیس ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کئی باتیں بیان کیا سب سے پہلی بات یہ بیان کیا کہ پوری کی پوری انسانیت کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگوں انا ذکر ہم نے پوری انسانیت کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت پیدا کیا اتنے سارے لوگ چاہے دنیا کے جس میں بھی رہتے ہوں اس دنیا جہاں کے جس گوشے میں بھی رہتے ہوں یہ تمام کے تمام کو ہم نے ایک ہی مرد اور عورت پیدا کیا آگے اللہ راجیو نے کہا اور ہم نے اتنے سارے لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد مختلف قبیلے مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا اور تقسیم کے مقصد کو اللہ نے بیان کیا یہ سارا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے یعنی ہمیں ہم نے کنڈے اور قبیلے میں اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ لوگ ایک دوسرے پر اپنی فوقیت ثابت کریں کہ ہم سید ہیں تو ہمارا ذکر کنڈے اور قبیلے والوں پر ہمارا ذکر خاندان والوں پر بڑا مقام ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہم قبیلے کے ہیں تو دوسرے قبیلے والوں پر ہماری فوقیت ہونی چاہیے ہمیں ترجیح ملنی چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے آگے اللہ نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں فوقیت اور نہ رب العالمین کی ترجیح کا جو معیار ہے جو بنیاد ہے وہ ہے ان اللہ اللہ کے کے ساتھ یقین رب العالمین نزدیک تم کا سب سے بہتر وہ ہے ہے جو اللہ سے سب زیادہ ڈرنے والا صحیح مسلم یہ حدیث لمبی حدیث ہے مستقل یہ کہ اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ شاید سمایا کہ کسی بھی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے یعنی ایک انسان مملکت سعودیہ عربیہ میں پیدا ہوا تو اس کو پاسو ہند میں پیدا ہونے لوگ پیدا ہونے والے لوگوں پر کوئی فضیلت نہیں ہے فضیلت اسی وقت مل سکتی ہے جب ایک آدمی اللہ سے بولنے والا ہوگا اللہ کے فائد کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے بعد دوسروں کو بھی ان احکامات کی طرف بلائے گا اسی وقت اللہ کے یہاں اس کو جو ہے فوقیت اور دل حاصل ہوگی دوسرے لگ اس کے علاوہ کسی ملک میں پیدا ہونا کسی خاندان میں پیدا ہونا کسی قبیلے میں پیدا ہونا کسی بہترین گھرانے میں پیدا ہونا کوئی مانا نہیں رہتا اللہ العالمین کے بہت زیادہ دولت و امبار کا ہو جانا دولت کا انبار ہو جانا کوئی معنی نہیں رہتا اگر دولت اللہ کے یہاں تقرب کا معیار ہوتا اگر اللہ امیر دیکھ کر اپنے ہاں اپنے قریب کر لیتے لوگوں کو تو بڑے بڑے مالدار جس دنیا میں گزر چکے ہیں اللہ العالمین نے ان لوگوں کو مرون قرار دیا لیے اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے تم کتنے موٹے پردے ہو تم گولے ہو کے کالے ہو تم خوبصورت ہو کے خوبصورت ہو تم دیکھنے میں کیسے ہو اللہ اسے نہیں دیکھتا تم لمبے ہو کے ناچے ہو اللہ اسے نہیں دیکھتا ورنہ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کتنے امیر ہو تم کتنے پیسے والے ہو تمہاری زمین اور اس دنیا میں کتنی ہے اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے نظر اللہ اللہ وہ آمر قرآن تمہاری دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے آواز کو دیکھتا ہے کہ تم اس دنیا میں جو عمل کر رہے ہو وہ قرآن حدیث کے مطابق سے رہے ہو یا مخالف سے رہے ہو اگر قرآن حدیث کی موافقت میں تمہارا عمل ہے تو تمہاری نیت کیا ہے دے دیکھنا اور یہی اللہ العظیم کی یہاں فوقیت اور فضیلت حاصل کرنے کا معیار ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا مقرر بندہ بننے بنے اور اللہ العظیم کا بدیرہ بندہ بنے پرہیز بنے اس کے لیے ضروری ہے اللہ رب العالمین کے فرامین احکام پر عمل کرا یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہم مستقی بنے ہم تقوا شعار بنے اب تقوا شعار کیسے بنیں گے اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو ستر میں بیان کیا نہیں سر دل وجوہ کی بنا مشرق مغرب کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی مشرق و مغرب کے ساتھ اپنے چہرے کو کرے ولا کتنا ہوا من آمن بالله وملائكته ولكن لو ظل من آمن بالله وملائكته وكتبه بلکہ نیکی یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ پر اللہ کے رسول پر یوم آخرت پر اور اللہ العالمین کی طرف سے ناصر کرنا کتابوں پر ایمان رکھے وہ آتل مال الا ہی زمین قربا ولیتاما ولمساکین وطن قبی وطارمین وطن رکاب آج اپنے پسندیدہ مالوں میں سے اپنے قرابت داروں کو اپنے رشتہ داروں کو دیا کرے یعنی اگر اللہ نے پیسے سے نوازا ہے دولت سے نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تلاشیں اپنے رشتے دار میں سے کون غریب ہے کون مستحقین زکات ہے کون صدقہ و خیرات کا ہے اگر ہم ہمارے رشتے دار میں ایسے لوگ ہیں تو ہمارے زکات کا ہمارے صدقہ کا ہمارے خیرات کا ہمارے رشتے دار کا وہ غریب ہے وہ مسکین ہے وہ یتیم ہے بنسبت دوسرے غریبوں کے بنسبت دوسرے مسکینوں کے تم تک نیکی اور بھلائی میں نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا پہ مارا کے راستے میں جب یہ کریمہ کریمہ نازل اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو سنا تو بھاگے بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے پاس آئے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بات پوچھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی کوئی آیت نازل ہوئی اور معاملہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کے قریب میرا ایک باغیچہ ہے میری تمام جائیداد میں سب سے پسندیدہ وہی میرا باغیچہ ہے اس لیے میں اس باغیچے کو صدقہ کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس باغیچہ کو یا اس باغیچے میں ہونے والے پھلوں کو اپنے رشتے دار کے غریبوں میں تقسیم کر دو حضرت آپ اس طرح نے اس باغیچے کو اپنے جو ہے چچادار اور دیگر رشتے داروں میں تقسیم کر دیا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جذبہ تھا صحابہ کرام سنتے تھے کہ اس طرح کی آیت نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا حکم کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانکار صحابہ اسلام فوراً اس پر عمل کر دیں گے لیکن آج کا معاملہ اس کا برعکس ہے آج تو ایسے موت مقاصد مدارس میں دیے جاتے ہیں جو کہیں نہ چلے کہیں نہ چلتا ہو وہ مساجد و مدارس میں دے دیا جائے مساجد و مدارس کے دبوں میں ڈال دیا جائے تاکہ مساجد و مدارس کے ذمہ داران اس کو چلائیں میرے بھائیوں نیکی اس کا نام نہیں ہے نیکی یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ مال میں سے اللہ العالمین کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے قیام گاؤں میں خرچ کرو کئی مرتبہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ گھر کے قریب میں غریب ہیں اپنے رشتے دار میں غریب ہیں بھائی غریب ہیں بہن غریب ہیں پورو جوان میں دوسرے لوگ غریب ہیں اور سرکار اور زکات کے مال کو دوسری جگہ بھیج دیا جاتا ہے اور اگر دیا بھی جاتا ہے تو تھوڑا سا ایک مرتبہ زکات نکال کر ایک غریب کو اتنا دے دیا جائے کہ اگلے سال سے پھر وہ اس کو زکات دینے کی ضرورت نہ پڑے وہ خود زکات نکالنے والا بن جائے ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ وہی آدمی ہر سال صدقہ اور زکات لینے کے لیے آتا ہے ہر سال اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے اس لیے ایک ایسا نظام ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ اس کے ذریعے سے ہم غریبوں کی اس طرح مدد کریں کہ آئندہ سال سے وہ اپنے پیروں میں کھڑے ہو کر اپنے سے اپنے کے علاوہ دوسرے غریبوں کی مدد کیا کریں اس سے معاشرہ میں خوشحالی آئے گی اور لوگ خوش خرم کی زندگی گزاریں گے ہر آئی کی زندگی خوشگوار ہوگی مساجد و مدارس کی طرف آنے میں لوگوں میں اتار اور ہچکچاہٹ نہیں ہوگی اس لیے ان تمام باتوں پر عمل کیا جانا امت مسلمہ پر اس وقت بہرحال دوسری بات مستقی بننے کے لیے اللہ اللہ ابراہیم نے قرآن مقدس کے اندر اشاعت فرمایا ولیتام اور یتیموں کی مدد کیا کرو جن کے والدین نہیں ہیں یا والدین ہیں لیکن غربتی کی حالت میں ہیں مسکین ہیں پریشان ہیں تو تم ان کی مدد کیا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان فرمایا جامع ترمیزی کی حدیث سے خیر بیت المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن ہے کہ مسلمانوں کی تمام گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا وشر بیت المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن نہیں ہے اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدتری سب سے خراب اور سب سے جو ہے بدتر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا میرے بھائیوں اس لیے ہمارے یہاں ہمارے و جوان میں اگر کوئی یتیم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور ہم اپنا شمار اچھے لوگوں میں کرائیں لیکن یہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ یتیموں کے مالوں کو کھایا جاتا ہے یتیموں کے مالوں کو ہڑپا جا رہا ہے یتیموں کی زمین کو ہڑپا جا رہا ہے یتیموں کی جائیداد کو ہڑپا جا رہا ہے لال برامین نے پرانے مقدس کے اندر درشار سمایا سورہ نسا سورہ نمبر چار آئس مقدس میں کہ ان الذین یاکرون اموال النظام دونا جو لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں وہ ان کے ساتھ دونا کرتے ہیں وہ انما یاکرون فی بطون ہی اور وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے آگ بھر رہے ہیں وہ تجربہ سیلا اور ہم قریب ان کا ٹھکانا جہنم ہونے والا میرے بھائیوں ان وائز سے بچنے کے لیے آج کے رسول پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے بہرحال اللہ العالمین نے متقی بننے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ ایک آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں متقی ہوں مستقبل بننے کی خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ اللہ پر ایمان رکھے یتیموں کی مدد کرے مسکینوں کی مدد کرے مسافروں کی مدد کرے اور قیدیوں کو چلایا کرے اور اسی طریقے سے کئی سفار ہیں مصروف کو جو ہے مدد دے یا مصروف کے قرض کو ادا کیا کریں یا انہیں معاف کر دیا کریں یہ تمام کے تمام مستقیم کی سفارش تھی ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا وہ اقام السلام اور نماز قائم کرے یعنی نماز کے بغیر کوئی مستقل نہیں ہو سکتا کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں اللہ کا مقرر بندہ ہوں میں اللہ رب العالمین کا بالکل قریبی بندہ ہوں اللہ رب العالمین کی رحمتیں شخصیں برکتیں مجھ پر ہو رہی ہیں اسی لیے میں دنیا میں مالدار ہوں اسی لیے میرے پاس جمین و جائیداد ہے

فرق کرنے والا اگر کوئی عمل ہے تو وہ نماز ہے اللہ کے رسول اللہ العظیم نے قرآن مقدس کے اندر ساتھ ہمارا عظیم ادا بڑا کٹور میں مشرقین نماز قائم کرو اور شدوں میں کہنا ہو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی نماز ترک کرتا ہے نماز چھوڑتا ہے نماز میں سستی وقت نہیں برتتا ہے تو وہ آدمی رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے مشرقین مشرقین اور جو ہے کی محفلوں میں اور بخار کی فہرست میں چلا جاتا ہے اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نماز کے پابند رہیں اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کے پابند بنانے کی کوشش کریں قرب و جوار کے لوگوں کو مسجدوں میں لانے کی کوشش کریں اور دوست احباب کو مسجدوں میں لانے کی کوشش کریں اس کے بعد انہوں نے کمایا وہ آتا اور وہ آتا وہ آتا اور سکا ادا کر اور جب وعدہ کرو تو وعدہ کو پورا کرو یعنی مسلمانوں کی اتفاق میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اس کے اس کے خلاف نہیں کرتے اور وعدہ خلاف کرنا یہ منافقین کا علامت ہے منافقین کا پہچان ہے اس لیے اگر ہم وعدہ کبھی کریں تو اس کو ضرور پورا کریں ورنہ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہمیں پائی جائے گی اور ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے ساری علامتیں ہم نے آ جائیں اور ہم پکے مناسب ہو جائیں اور ہم اپنے آپ کو مومن مسلمان اور کرتے ہوئے منافقین کی فہرست میں پہنچائیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم وعدہ کریں کہ اس کو پورا کریں آگے اللہ نے سمجھا کہ جو لوگ مومنین ہوتے ہیں جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں جو لوگ مستقی ہوتے ہیں جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں وہ صابرین فی الباساء والضراء وحین اوضاع سے وہ لوگ مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت تنگ کے وقت اور لڑائی کے وقت صبر سے کام لیتے ہیں یعنی گھر میں اگر تنگی آ گئی روپیہ پیسے میں کمی ہونے لگی تو صبر سے کام لیتے ہیں میں اگر اگر مال و دولت کی آ گئی تو جائز جگہوں خرچ کرتے ہیں اسی طرح سے سے سے سے سے دوسرے طرف طرف طرف طرف بادشاہوں کے کے حکمرانوں یا اور کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر کرتے ہیں آج تو مسلمان صبر کرنے کو تیار ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے چاہے بخار ہو سردی زکام ہو حتیٰ کہ جسم میں اگر مومن کا کانا چھپ جاتا ہے اور وہ اس پر قبر کرتا ہے تو اللہ حسلامی اس کو آج و روزگار سے نوازتے ہیں لیکن پتا نہیں آج مسلمان سب سے یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کیسی کیسی مصیبتوں کو برداشت کیے اور سب کر کے گزر گئے مسلم کے قریب سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی آخر بولی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ کہ مجھ میں ایک ایسی بیماری ہے کہ اچانک میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میرا کپڑا اوپر کا آ جاتا ہے میرا شرمدہ کھل جاتا ہے دعا کیجیے اللہ سے کہ مجھے شفا مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس بیماری میں جو اکثر میں کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے وہ عورت بولی کہ یا رسول اللہ میں اس بیماری میں تم میں ضرور کروں گی آپ اتنی دعا کر دیجئے کہ میرا شرم باہ سننے نہ پائے بار بار اللہ کے رسول پر سم دعا کر دیے پھر وہ شرم گاہ کھلنے نہیں لگا لیکن جہاں سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی جگہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو پوری پھر اس بیماری میں جھیلنا منظور کر لی لیکن جنت کو حاصل کرنا سبھی نبھا رہا کہ اس دنیا میں مجھ پر مصیبتیں آ جائیں پریشانیاں آ جائیں لیکن میں ہمیں جنت دے گا صحابہ کرام کو صحابہ کرام خواہش تھی ہر وقت صحابہ کرام یہی سوچتے تھے کہ کون کس راستے میں چلا جائے کون سا عمل کیا جائے کہ ہمیں جنت ملے لیکن آج کے زمانے میں مسلمانوں کو اتنی ساری فراوانی کے بعد مسلمانوں کو اتنی ساری سہولیات کے بعد جنت کے راستے پر چلنے سے تیار ہیں صحابہ اکرام چھپ چھپ کر نمازے پڑھتے تھے صحابہ اکرام چھپ چھپا کر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے صحابہ اکرام مانو مکان کو قربان کر کے سرزمین مکہ کو چھوڑ کر بیوی بال بچے گھر بار کو چھوڑ کر تمام کی تمام مصیبتوں میں صدر کرتے ہوئے مدینہ کی سرزمین میں آباد ہو کر جن اسلام کو عمل پیرا ہے اور جنت میں جانے کی خواہش مند ہے اسی لیے اللہ العالمین نے انہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی کہ تم تمام کے تمام لوگ بخشے بتائے ہو تم تمام کے تمام لوگوں سے اللہ العالمین راضی بنے گا ہمارا اگر اس طرح کا عمل ہوگا تو یقیناً اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی مدد آئے گی آج اتنی ساری پریشانیاں یہ تمام تمام پریشانیاں ہمارے ہاتھ کی زمانے میں ٹرینوں میں چلنا ہمارے لیے دشوار ہے بسوں میں سفر کرنا ہمارے لیے دشوار ہے ایئرپورٹ میں ہمیں روکا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے کیوں ہمارے آمان اس طرح ہو گئے اس لیے بند واسطہ ہم پر غلط مطلب کر دیے گئے حضرت عمر نے اپنے وقت میں لوگوں سے کہا تھا کہ اے لوگوں اگر تمہارا آمان صحیح نہیں ہوگا تمہارا کردار صحیح نہیں ہوگا تمہارا صحیح صحیح نہیں ہوگا تمہارا چار صحیح نہیں ہوگا تو تم پر ایسے بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے جو تمہارے گھر بار کو جلائیں گے تمہاری دکانوں کو جلائیں گے تمہاری بہو بیٹیوں کی عزتیں فراموش کریں گے آج ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے اس لیے ضروری تھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر محفوظ ہو ہماری دکانیں محفوظ ہو ہمارے مالی ٹولے محفوظ ہوں ہمارا شہر محفوظ ہو ہمارا ملک محفوظ ہو ہمارا ایمان محفوظ ہو تو ضروری ہے کہ اللہ اور کے رسول کے بتائے ہوئے کاموں پر ہم عمل کرا اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اعلان کیا اللہ کے لذیذ صدق جو لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں وہی لوگ سچے ہیں وہ اللہ کپور مستقون اور وہی لوگ مستقی اب لاسٹ ایک آئے کہ مستقیوں کے لیے بدلا کیا ہے اللہ برانڈی نے قرآن مقدس کا نشان سنایا سورہ سلا سورہ نمبر پینسٹھ آئے نمبر دو تین وہ بھائی قطلہ ہے یہ جنگ کا مخرجہ وہ یہ دکھ بھی نہیں سنا جائے جو اللہ برانڈی سے دنیا میں ڈرے گا اللہ برانڈی بندہ بنا دے گا اس کے علاوہ آخرت اللہ نے بیان کیا مستقول جس جنت کو مستقیل کے لیے بنایا گیا ہے کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ یہاں انہار میں مانی گئے راستے کہ اس جنت میں ایسا پانی ہے جو کبھی بدگزار نہیں ہوگا ہزاروں سال لاکھوں سال کروڑوں سال اگر وہ پانی اپنی جگہ میں رہے گا تو اس پانی کے سزا میں اس کے رنگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی وہ انہار لبن کمی اگئی رفتہ ہوں اور جنت میں دودھ کی بھی بہت سارے نہریں ہوں گی اس دودھ کے مزہ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے وہاں ہارن من خمر لذت اور پانی اور دودھ کے علاوہ دیگر مشروبات کی بھی نظر ہم نے ان مشروبات وہ مشروبات بہت ہی لذیذ اور مزے دار وہاں من اثر مصفا اور وہاں شہد کی بھی نہریں ہوں گے ان شہدوں شہد کے جو نہر ہوں گے وہاں جو شہد ملے گا ہوگا ہوگا ہوگا بالکل کوئی نہیں یہ کے لیے دیا ہے آج دنیا میں نہ پانی اصلی مل پا رہا ہے نہ دودھ اصلی اصلی مل مل پا پا رہا ہے نہ نہ دیگر مشروبات رہے ہیں شہر اصلی مل پا رہا ہے اللہ نے اعلان کر دیا کہ تم یہ کام کرو میں تجھے اصلی دودھ اصلی پانی اور اصلی مشروبات پلاؤں گا اس کے علاوہ اور اللہ نے بیان کیا وہ نہ کل اس کے علاوہ بہت سارے پرسوس کرتے ہیں تم جو چاہو گے وہ کھاؤ گے جو چاہو گے وہ پیو گے جیسے چاہو گے ویسے گے اس میں رانا کی مارکیٹ لگے گی بازار لگے گا جس طرح تم صرف بننا چاہو گے ویسے تم سوچتے ہی بن جاؤ گے لیکن اتنے سارے خوشخبری کے باوجود بھی ہم اسے حاصل کرنا کیوں نہیں چاہتے اس کے بعد اللہ نے اخیر میں کہا وہ من کر تم ربہن اور متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مفرت دے یعنی مستقیوں سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہوں گی اللہ رب العالمین کو معاف کر دے گا میرے بھائیوں سے جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مستقی بننا پڑے گا اور مستقی بننے کے لیے فرائض کا پابند بننا پڑے گا اور زبان کو سنبھال کر رکھنا پڑے گا اللہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایمان سے ڈرو اور اور سچے سچے لوگوں لوگوں کے کے ساتھ ساتھ رہو یعنی سچ کا بولنا رہنا یہ مستقیم کی صفت عظیم ہے اس لیے ہم تمام لوگوں کو یہ صفات اندر لانا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار بڑا ہے تو ہمیں قرآن و پڑھنے سمجھنے اور مستقبل کی توفیق عطا آمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله رحمكم الله إن الله يحمد الذين الإنسان ويساعدكم بالباين عن الفحشاء والمنكر والباين يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم ويستجركم وإذا أنا ولا أكبر